انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکابی میں ڈھونڈ رہے تھے یعنی کدو اس وقت سے میں اسے ہمیشہ پسند کرتا ہوں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچاس یہ حدیث صحیح ہے